محمد بن عبید نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے عبید اللہ نے بیان کیا ان سے نافع اور سالم نے اور ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پالتو گدھوں کے گوشت کی ممانعت کی تھی صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار دو سو اٹھارہ